آج ہم سننے والوں کی ملاقات فلم سٹار بہار سے کروا رہے ہیں بہار جن کا اصلی نام کشور سلطانہ ہے لاہور میں پیدا ہوئی اور وہیں تعلیم و تربیت پائی ان کی سب سے پہلی پنجابی فلم چند ماہی تھی اس کے بعد سے اب تک کتنی ہی فلموں میں ہیروئن کے کردار ادا کر چکی ہیں ان کی آنے والی فلموں میں سہر ہونے تک ٹیڈی بوائے شرارت اپنا دامن اپنے آنسو آزاد اور وارث شاہ قابل ذکر ہیں S M Salim film star Bihar سے آپ کی ملاقات کروائیں گے بہار اکثر فلم سٹار جو ہیں اپنے خاص فلمی نام اختیار کر لیتی ہیں کیا اس سے ان کی مقبولیت پر کچھ اثر پڑتا ہے لیکن میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتی کہ فلم سٹار کو نام ضرور بدلنا چاہیے لیکن اب کیونکہ میرا نام بھی بدلا ہوا ہے آپ سوچیں گے کہ میں نے کیوں بدلا تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں جن دن میں میں نے فلم انڈسٹری میں آئی تھی پاشا صاحب نے مجھے کہا کہ اپنا نام چینج کرو میں نے ان سے کہا کہ بھی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں جس پہ انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ کیونکہ یہاں پہ آج کل ایک ڈانسر ہیں کشور سلطانہ وہ چند ایک فلموں میں کام کر رہی ہیں اس لیے نیسسری ہے کہ تمہارا نام چینج کیا جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید وہی لڑکی ہے جو ڈانس کرتی ہے وہ ہیرن کے طور پہ آ رہی ہے اس لیے مجھے اپنا نام چینج کرنا پڑا باہر رکھ لیا گیا جی اس لیے میں نے اپنا نام باہر قسم کی آسانی ہو گئی ہوگی اپنی فلم میں میں آپ کا نام کہنے کہ ہماری فلم میں باہر آ گئی ہے بس اس وجہ سے باقی میرا خیال ہے کہ نام اگر نہ بھی چینج کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کر بھی لیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے آرٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ نام راس نہیں آیا جی ہاں ہمارے چند ایک آرٹسٹ یہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا بھی ہے اب مثال کے طور کے طور پر مس کافرا تھی انہوں نے پہلے اپنا نام کافرا رکھا پھر انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے یہ نام راس نہیں آیا اس لیے میں اسٹیبلش نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنا نام ہما کر لیا اسی طرح دو ایک آرٹسٹ اور ہیں مجھے یہاں یہ دریافت کرنا تھا کہ آپ کو اس نام سے جس کی وجہ سے آپ اتنی شہرت پا چکی ہیں زیادہ محبت ہے یا آپ نے اس نام سے جو آپ کے والدین نے رکھا تھا دیکھیے یہ تو مجھے خود لوگوں سے پوچھنا ہے کہ مجھے وہ میرے بہار کے نام سے مجھے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا کشور کے نام سے لیکن جہاں تک میں نے فیل کیا ہے کیونکہ اسٹوڈیو میں زیادہ تر لوگ مجھے کشور کے نام سے ہی بلاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں میرا کشور نام زیادہ پاپولر ہے بعض ایک دفعہ تو میں نے سوچا بھی ہے کہ اپنا نام پھر سے کشور کر لوں لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ سات سال باہر ہونے کے بعد اب پھر کشور ہونا لوگ سمجھیں گے کہ خزاں آ گئی <laughs> مشکل ہے واقعی اچھا مس بہار خدا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایسے ہی اگر فلمی دنیا سے آپ کا تعلق بالکل باقی نہ رہے تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے دیکھیے جب تک جبکہ میرا خیال ہی نہیں ہے کہ فلم انڈسٹری سے میرا تعلق نہ ہو میں تو سوچتی ہوں جب تک میں ہوں زندہ ہوں فلم انڈسٹری میں رہوں لیکن اگر کبھی چھوڑ بھی دیا تو ہمارے ملک میں کچھ ایسے ہے کہ ہم زیادہ تر گھر کی لائف پسند کرتے ہیں تو یا پھر یہی ہے کہ میں فلم انڈسٹری چھوڑ کے ابراڈ چلی جاؤں وہاں پہ کوئی نوکری ووکری کر لوں تو زیادہ ہاں۔ اچھا ہے کس قسم نوکری کرنا آپ پسند کریں یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے حالات جیسے ہوں اس قسم کے انسان نوکری بھی کر سکتا ہے اب فرض کیجیے میں فورن چلی جاتی ہوں تو وہاں جا کے کیسی نوکری میں کرتی ہوں یا کیسا کام مجھے ملتا ہے یہ تو وہیں جا کے میں بتا <laughs> سکتی ہوں <laughs> مس آپ نے ایک مصرا سنا ہوگا زندگی زندہ دلی کا نام ہے جی اس مصرے کا حقیقت سے کہاں تک تعلق ہے آپ کے خیال میں میں سمجھتی ہوں جی یہ بالکل ٹھیک ہے جیسا کہ ہم لوگ ہیں بعض وقت ہمارا دل نہیں بھی کرتا ہے کسی سے بات کرنے کو رونے کو دل کرتا ہے لیکن ہنسنا پڑتا ہے <laughs> بعض وقت دل کرتا ہے کہ ہنسے لیکن ہمیں لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ روئیں تو اس قسم کی ایسی چند ایک باتیں ہو جاتی ہیں کہ خام خائی ہم لوگوں کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے <laughs> اس پہ آ ہی جاتی ہے یہ بات ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات آپ کے جی چاہتا ہے کہ روئیں جی اگر مناسب خیال کریں تو ایک ایسا لمحہ آپ بتائیں گے اب دیکھیے نا بعض وقت ہم لوگ اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کہیں باہر جائیں یا کسی سے بات بھی کریں لیکن اسٹوڈیو جا کے ہر ایک سے ہنس کے بات کرنی پڑتی ہے ہنس کے کام کرنا پڑتا ہے دنیا کو خوش کرنا پڑتا ہے تو بتائیے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا صحیح ہے بات نکل آئی ہے زندہ دلی کی تو آپ بتائیے کہ آپ کو ریکارڈ کون سا پسند ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے سکیں دیکھیے ابھی کچھ دن ہوئے میں نے آپ کے یہاں سے ایک ریکارڈ سنا تھا مہدی حسن کا کون سا فیض احمد فیض کی ایک غزل تھی گلوں میں رنگ بھرے جی جی جی ہاں،, ہاں ہاں وہی وہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے ہاں، تو وہ آپ اگر سنوا دیں تو بہت اچھی بات ضرور ضرور یہ لیجیے ریکارڈ سنیے بھیا گلشن کا نفس اداس ہے یارو سب سے کچھ تو کہو قفس اداس ہے یارو سب سے کچھ تو کہو بہر خدا آج ذکر یار چلے چلے بھیا کے گلشن کا کاروبار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب کجر جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران عشق تیری ری بدسمار چلے چلے بھیا گلشن کا کاروبار چلے کام فیض کوئی راہ میں جچا نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا چلیے چلے چلے بھیا گلسن کق میں دیکھ رہا ہوں آپ بالکل خاموش چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں ہیں کچھ سوچ رہی آپ جی نہیں ایسی ذرا سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ابھی شوٹنگ پہ جانا ہے یہاں کا کام ہے ابھی تو یہ سوچ رہی تھی میں کہ ہم لوگوں کی لائف کیا ہے ہر وقت شوٹنگ شوٹنگ شوٹنگ کہیں باہر جانے کو دل کرتا ہے ٹائم نہیں ملتا بعض وقت اچھی پکچر کوئی لگی ہوتی ہے نہیں دیکھ سکتے تو یہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی لائف ہے کبھی تو ہم اپنے آپ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی اپنی زندگی ہے ایک نیک مشورہ میں آپ کو دوں اگر آپ اجازت دیں ضرور ضرور <laughs> اتنا مت سوچیے ورنہ آپ فلم میں جب آپ کام کریں گے اور کیریکٹر پلے کریں گی تو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ کے پاس کم وقت رہے گا <laughs> جی تو ایک عادت ہو چکی ہے فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی سوچے وہاں جا کے یہ پتا ہے کہ کام کرنا ہے اس لیے سب سوچیں گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں جب اسٹوڈیو جاتے ہیں تو سنا ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے قداور فیمیل آرٹسٹ ہیں تو اس خصوصیت سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ یا خدا نہ کرے کہ نقصان پہنچائے جی، مجھے فائدہ بھی پہنچا ہے اور نقصان بھی فائدہ اس طرح پہنچے کہ جب بھی فائدہ پہنچے مجھے گھر میں پہنچے وہ اس طرح کہ ایک تو مجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی <laughs> جب بھی کوئی بلب وغیرہ اتارنا پڑتا ہے تو آئی کین ایزیلی اور اسٹوڈیو میں اس لیے ڈفیکلٹی پڑتی ہے کہ بےچارے ہمارے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں ہیرو ہو یا کوئی لڑکی ہو تو ان کو پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھنی پڑتی ہیں <laughs> بعض وقت لائٹس کی ہائٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن میری ہائٹ ختم نہیں ہوتی یہ بھی لائٹس ہوتی ہے ہاں جی ان کی ہائٹ ختم ہو جاتی ہے میں بیچاری ویسی کی ویسی ہوں واقعی ہائیسنس بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ قبول فرمائیے اس میں ان کو کچھ بلبس ہیں جی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہیں بھی فکس کرنے میں آپ کو تکلیف <laughs> بہت بہت شکریہ اچھا مس بہار مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی اور شاید آپ کو یہاں سے شوٹنگ میں جانا ہے جی۔ اس لیے میں اور وقت آپ کا نہیں لوں گا میں سب سننے والوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ